محترم اور دوستو اسلام کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں بنیاد عقائد پر ہے عقائد وہ ہیں جو کہ انسان کے دل کے خیالات نظریات اس کی باطن کی سوچ کو ایک خاص رخ پر ڈال کر اس کو مضبوط کرتے ہیں اور انسان کی شخصیت جو ہے اس کے باطن کے خیالات احساسات جذبات اور سوچ اور فکر اور نظریات عقائد اس کو کہتے ہیں انسان کی شخصیت ہوتی ہے باطن وہ ہوتے اس کے عقائد نظریات احساسات جذبات سوچ اور فکر اس کے قلب میں بیٹھی ہوئی ہے تو اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے اور ہمارے پاس سب سے بڑے عقیدے جنہیں عقیدے توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت ہے توحید میں روشناس کرایا جاتا ہے اس ذات الجلال بہت عبد شریف کے ساتھ کہ جس کے آگے ساری جس کے آگے ساری کائنات سرنگون ہے اس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے وہ حاوی ہے کیا شجر پتھر حجر دریا پانی ہوا سب مظاہر قدرت اس پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے اور ساری اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں کہ وہ سماعت مت وہی یا تم بھی یمین آئےت میں کہا گیا کہ آسمان جو ہے اس کی اس کے اس کے دائیں آج کی بٹھی میں ہیں تو ذات کو جلال کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ سارا یعنی خل اور فیل ہی چیزیں ہیں نا خلق جو مخلوقات وجود میں ہمارے اور آپ کے سامنے فیل اس سے جو کچھ اثرات آتے ہیں خالق اور فیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امر کا پابند ہے تخلیقات جو ہے تو اتنے معامر آدھا آتا ہے جب وہ کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہیں تو کہتے ہو تو وہ وجود میں آ جاتی ہے یہ اس کی قدرت ہے تو اس نے کائنات کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی کوئی سوچ نہیں کی کوئی فکر نہیں کی کوئی غم یہ ساری عبادت میں سے کسی چیز کا اللہ پابند نہیں ہے اس کو ضروری نہیں ہے اس کے آگے محتاج نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا چاہے تو وہ میں آ جاتی ہے ساری مخلوقات کو فقط لفظ کن دو کہ ان کے ملنے میں اور ان کے بولنے میں بھی انسان اور مخلوق کا وقت لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال جو ہے تو اس پر قادر ہے کہ ساری چیز کو وجود میں لانے میں اتنا وقت نہیں لگے خل کے بعد فیل ہے نفع نقصان اور چیزوں کا ہونا نہ ہونا اور وجود میں آنا نہ آنا یہ بھی براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کے امر کا تابع ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس حقیقت کو پانا ہوتا ہے اس حقیقت کو پانے کے بعد آدمی جو ہے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح کہ ایک چھوٹی سی پانی کی ایک لہر آ رہی ہو ایک نالی آ رہی ہو اور ایک ندی آ رہی ہو اور وہ جو ہے بحر اوکینوس میں اور اس میں بحر ظلمات میں اس میں مل جائے اٹلانٹک کا پیسفک کا حصہ بن جائے تو اس میں وہ موج اور یعنی اور وہ جوش و خروش آتا ہے کہ اس کے آگے جہاز نہیں ٹھہر سکتے اور اس کی ایک لہر خشکی پڑ جائے چڑھ جائے ملکوں کے ملکوں کو ٹپوٹ اس کو وہ قوت آتی ہے تو بشر اور انسان جو ہے اس کا جب تعلق اللہ تعالیٰ کی زیادہ تر کے ساتھ توحید کے راستے سے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرائض کے بعد جب نوافر کے ذریعے انسان میرا تعلق حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے چھوتا ہے اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کے کار بنتا ہوں جس سے سنتا ہے تو گویا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوں اللہ تعالیٰ کی شان کا مظر بنتا ہے تو بنیاد ہماری جو ہے وہ عقیدہ توحید پر ہے اور اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے کہ ایک تن تنہا فرد کھڑا ہوتا ہے یہ سارے بیال اس کے بارے میں ہے طرح تنہا افراد کھڑے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ماحول میں تنہا ایک شخصیت کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو بالکل انوکھی ہے کہ وہ کفار ان کے بعد واحدہ ان ہم علاج ہوئے اپنا بابو صرف ایک کو بنا لیں یہ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے بڑی نرالی بات ہے یعنی یہ نہونی بات ہے او ہو یہ کہہ رہا ہے دم کاروبار میں جھوٹ نہ بولو سچ بولو اور اس میں نقصان ہو رہا ہے یہ تو عجیب انوکھی بات کہہ رہا ہے وہی کہہ رہا ہے جتنی عمر کمزوروں پر ظلم کر کے ان کا مال قبضہ نہ کرو اور اس سے تمہاری زندگی بنے گی یہ تو بڑی انوکھی بات ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ تو ساری پرتی میں ایسی کہہ رہا ہے ایسی تو بہت ہے نگر کرنے کی نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ سچ دوسرا بولے اور فائدہ مجھے ہو اور میں اگر جھوٹ سے اپنا کام نکالنے نکالنے کے قابل ہو جاؤں تو مجھے کیا ضرورت ہے سچ کی جانداری داری تو دوسرا کرے فائدہ مجھے ہو اور میں اپنا الو کا دھیان کر سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی اور یہ جس وقت اب ہے مسلح اسلام آ کر اس بات کو کہتے ہیں اپنی شریر کو جب سامنے لاتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں ساری اپنی ذات پر بات آتی ہے آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ حق پر فیصلہ کرتے ہیں آپ کے قبیلے کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ذات کو نقصان ہو سکتا ہے تو لہذا ان کی بات کو ہی کہا جاتا ہے کہ لہٰذا الحجاب ان کی بات ہوتی ہے ناراضی اوپری ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یاد السلام کی بات کو شروع میں غربا مانتے ہیں غربا کسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نظام جس میں ہم چل رہے ہیں یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا ہے اور دوسرا ان کا اور جگہ پر ہوتا ہے وہ اس بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مسائل کا حل کسی جگہ سے نظر آنا اگر ہو سکتا ہو کوئی کہے تو ہم اس کی طرف بڑھیں آگے اور جو سرمایہ دار مالدار ہوتا ہے جس کو جو ہے تو قرآن پاک نے جگہ جگہ سردار بلا ان کے لفظ یاد کیا آیتوں میں یاد کیا سرداروں کے اور حیثیت سے مسافیہ کی شکل میں بلا ان کی شکل میں سردار کھاتے پیتے لوگ مالدار لوگ ان کے زموار لوگ ان کے فرما روا ان کے حکام اس شکل میں یاد کیا ہے ان کی عقل جگہ پر نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے باطل نظام سے ظلم و ادوان سے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے ایک تو کہتے ہیں یہ بات نظام باقی رہے جاری رہے کیوں کسی میں ہمارا فائدہ ہے دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے نہیں ہوتا کہ زندگی بنی ہوئی ہے اور زندگی بننا کہاں سے ہمیں ملے گی لہٰذا یہی کہ وہ پنجابی والے کہتے ہیں جانے دو اس کو جانے دو یہی چلتا ہے یہی کچھ ہے اس لیے یہ سرواز سرمایہ دار کھاتے پیتے لوگ اور یہ قبیلوں کے سردار صاحب ایسی لوگ یہ تو اس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے مقابلے پر اس کے آتے ہیں اور غربا مساکین جن کا ذہن کا حق کو سوچ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی اس کو ہوتی ہے وہ کہتے اس نے تمہارا سارا استحصال کر کے سب کچھ ہم سے لے لیا یہ کوئی جو بات کہہ رہا ہے چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں ہمیشہ غربا اس بات کو مانا کرتے ہیں اور مفادات والا آدمی امبیال مسلطان کی ادھیان والی تحریکیں نہیں چلا سکتا کیونکہ اس میں ناکو چلے چبانے ہوتے ہیں شروع میں اپنی جان پر کھیل کر اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے اور کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پوری تیرہ سالہ مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں مار پٹائیاں فاقے کے سیٹا جانا بائکاٹ ہونا گھر سے نکالا جانا یہ ساری کی ساری باتیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز پر عقائد کے بعد ایک دوسری چیز پر لگاتے ہیں انبیاء علیہ السلام جو عبادات ہیں عام طور پر ہمارا جذبہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں تقوی اور دیانتداری وجود میں آ جائے اور بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں حقوق العباد بہت اہم ہے حقوق العباد بہت اہم ہے حقوق اللہ تو معاف بھی ہو جائیں گے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے یہ ایک بہت علمی وہ ہے کوتا اور غلطی ہے اصل میں جس کو حقوق العباد کہا جا رہا ہے پہلے درجے میں وہ بھی حقوق اللہ ہیں کیونکہ اللہ کے حکام ہیں جن کو حقوق العباد کی شکل کیا ہوا ہے اول درجے میں حقوق اللہ ہے اللہ تو بارہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو فریب نہ کرو ظلم نہ کرو یہ پہلا درجے میں حق اللہ ہے حقوق اللہ میں سے دوئم درجے میں آ کر حقوق العباد بنتا ہے آپ یہ حقوق حقوق الباد میں بھی استعمال درست سب ہوتا ہے جب آدمی عبادت میں درست استعمال ہو اس لیے حقائق کے بعد عبادت دی جاتی ہے نماز کے پانچ وقت کی پابندی حاضر ہونا وہ اس عقیدے کو اس عقیدے کی کشش اس کو مجبور کرے گی تو وہ ذات الجلال اس کا پیغمبر آخرت میں حساب کتاب یہ اس کو پانچ وقت لے جاتے ہیں نماز کی طرف اس میں کچھ پڑھنے کو دیا گیا وہ زبردست کنکریٹ عقائد نظریات ہیں وہ بولنے جیسی پڑھتے ہیں ہم کیا سورہ فاتح ہے کیا سورہ اخلاص ہے کیا تشاد تحیات ہے کیا دروشی ہے دعائے اخنوت ہے یہ ساری کی ساری باتیں یہ بہت اہم ابھی تو آپ خفا نہ ہو میں میرے رات کے سارے ہم سب سب ہمارے سمیت اگر دعائے اخنور کے معنی پوچھے جائیں تو کچھ مجھ سے بھی غلط ہوں گے اور آپ میں سے کئی سے غلط ہوں گے تو آخری معاہدہ جو سوتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں دن دن کے گزرنے کے بعد اس میں ہم کہ ہم اس میں وہ بولتے ہیں دعائے اخن کے الفاظ اور یہ پوری اسلامک پالیسی جس میں ڈسکس میں ہیں اور دل کے وقت کیا کوتاہیاں کی ہیں اس وقت پوری نظر ثانی ہے اور کل کیا کرنا ہے اس کے پورے معاہدے ہیں اس میں تو یہ نماز ہے وہ صرف کھڑے ہو کر یعنی اٹھنا بیٹھنا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کانفرنس میں گیا تو دل کے مریضوں کے لیے ایکسرسائز وہاں کارڈیالوجسٹ سکھا تو روزانہ آدمی یہ ایکسرسائز کرے تو کہتے اس میں رخو سجدہ قیام ساری جتنی حرکتیں نماز نمازی ہوتی ہیں وہ ساری اس نے بیان کر لی جو ساری اس نے بیان کر لی تو کہتے ہیں مجھے ایسے مذاق سوجی میں نے کہا سلام کرنا ابھی نہیں بیان کیا ایک وہ رہ گیا باقی سب چیزیں سے ہارٹ ایکسرسائز بیان کر دی تو آخر اس نے کہا کہ دو یہ گردن کے پٹھے رہ گئے یہ استعمال تب ہوں گے جب آپ ذرا گرد ان کو ایسے کر لیا کریں اور ایسے کر لیا کریں تو یہ پٹھے بھی استعمال ہو جائیں گے مجھے آئی آئی ہنسی سبحان اللہ آخر میں اسلام پھر نبی نماز رستے بیان کر دیا تو معاف کرے یہ ورزش نہیں ہے کہ اس کے تحت ہمارا دل درست ہو جائے ہمارا بدن درست ہو یہ زین کی صفائی ستھرائی کے لیے ایک لایا عمل دیا گیا ہے اس کے بعد روزہ ہے روزے کے جو تصویر میں نے آئے تھے پڑھی کہ آئی والا تم پر فرض کیے گئے روزے اور جیسے فرض کیے گئے ہم سے پہلی متوں پر کہا کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تخوا پرہزگاری اور احتیاط پیدا پیدا ہو جائے گنتی کے چند دنوں میں اور وہ تقوی احتیاط کیسی پیدا ہوگی ایک تو روزہ رکھو گیا ایک دوسرا کھا گیا کہ شاہ رمضان الر القرآن حد الات مل خدا الفرقان کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یہ سارے انسانوں کے لیے جو ہے رہنمائی ہے اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور فرقان ہے حق باطل میں تمیز پیدا کرنے والا ہے تو گویا دوسری چیز عبادات نماز کے بعد دوسری چیز روزہ دے گی اس لیے نماز اور روزہ یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہیں ابھی غریب ہے کہ امیر ہے زکات حج تو پھر باقی عمرہ کے لیے ہے لیکن نماز روزہ یہ تو دو بنیادی ارکان ہیں جو کہ ایمان کے بعد کلمے کے بعد یہ ساری امت کے لیے ہیں اور نماز تو پھر بہت آخری حد تک ہے کہ جب تک حوصل باقی رہیں اور آدمی اشارے سے پڑھ سکتا ہو اس وقت تک باقی ہے اور روزہ جائے تو بیماری وقت میں اس کی حیثیت بدلتی ہے تو وہ نماز اور روزہ روزہ دیا گیا شخصیت کو بنانے کے لیے تقوا پیدا کرنے کے لیے خاص طور سے کہا کہ ایک روزہ رکھنا اس میں کہا گیا اور ایک اشتغال کے قرآن قرآن مشغول ہونا کیسے مشغول ہونا تراوی کی شکل میں کہ ایک ختم تراوی میں سننا یہ تو سنت موقع ہے جس نے ایک ختم بھی رمضان میں تراوی میں نہیں سنا اس کی مثال ایسے اس نے گوئے زور کے چار فروخت پڑھ لیے سنت نہیں پڑے اس دو ختموں کو سننا یہ مستحب ہے اور تین ختموں کو سننا یہ فیل اولا ہے تو تین ختم رمضان میں تیاری میں سننے چاہیے اور اگر ایک کم نصیب ملک میں ہم نہ پلے ہوتے اور ایک کم نصیب نظام تعلیم سے نہ گزرے ہوتے تو آج میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہو انگریزی پڑھ سکتے ہو بول سکتے ہو لکھ سکتے ہو آج بھی جس طرح جان ہوتے ہیں اگر نہیں چھوڑتے تو میں تمہیں قدر کراؤں گا وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ وہ میرے لیے تو یہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے میں کیا کروں تو میں کہا تم نے اپنے ادارے کو اطلاع دی اس نے کہا ادارے کو میں نے اطلاع دی ہے اس نے مجھے دو سپاہی دیے ہیں حفاظت کے لیے میں نے کہا ہے تو بہت موٹے ہیں بہت سیچے مرخا گئے ان کا دیکھیں آپ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی ڈر کر بھاگ گیا تو بھاگ گیا ورنہ جان ان میں نہیں ہے وہ صرف شو بوائل کے طور پر مجھے دیے ہوئے خیر میں گیا وہاں کے گھر پر میں دیکھا واقعی دو توپرے کھڑے تھے کہ وہ سے کوئی ڈر کر بھاگ گیا تو تب ٹھیک ہے بندہ انہوں نے کچھ حرکت نہیں کرنی تو میں نے کہا یہ تو آپ کی زندگی خطرے میں ڈاکٹر صاحب تو میں چلا گیا وہاں اس کے جو سعودی کا پریزیڈنٹ تھا ادارے کا اس کو ملنے کے لیے میں نے کہا کہ صاحب ہمارا آدمی تو آپ کی وجہ سے ادارے جیسے ہمارے آدمی کی جان خطرے میں ہے اور جگہ ڈونٹ پاتے ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خیر ہے ایسے ہی شور شرابہ کر رہے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا نہیں بھائی کچھ بھی ہوگا بات نہیں ہے آپ کا جو ہے تو آپ کے کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپئے بچانے کے لیے ہمارا جو ہے تو اربوں روپئے کا آدمی آپ ہمارا ضائع کر رہے ہیں آپ اس کو ایک مہینے چھٹی دیں اور یہ ایک مہینہ جو ہے تو آپ اپنے ادارے کو درست کریں جو آدمی جو شرپسند ہے ان کا بندوبست کریں اور ان کو آپ جو ہے اس میں جو ہے کام ہم یعنی ان کو معاوضہ ہم لے رہے ہیں اپنی اپنی واقعی محنت دے رہے ہیں یعنی پورے کے پورے داخلوں جو ہے بالکل نہیں تو اس لیے میں نے اتنی جو ترتیب بیان کی نا کہ یہ صبر آزما ضرور ہے مشقت بہت اس میں اس کا پھل آخر میں ملتا ہے ہمارے یہ عبداللہ صاحب جب چیف سیکرٹری بنا یہاں صوبہ صاحب کی حکومت کا تو یہ ایسا آدمی کہ ہم چند خوار لوگ ہیں اس اس کے تعلقات سلام کلام اس کو میں نے خط بھیجا مبارکباد کا میں نے کہا مبارک ہو آپ اس پوسٹ آنے کا آنے کی مبارک ہو لیکن مبارکباد میں آپ کو اس بات پر دیتا ہوں کہ آپ اصولوں سے تلخی سے چلتے ہوئے تلخ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو تلخیاں دیتے ہوئے حق پر اور اس پر آپ یہاں تک پہنچے ہیں وہ بڑا خوش ہے پھر بہت لوگوں نے اس مبارکباد بھیجی ہوگی لیکن یہ بات کو کسی نے نہیں ہوگی کہ اصولوں پر چلتے ہوئے اور اپنے اصول کو بھی چھوڑتے ہوئے یہاں تک پہنچا تو وہ یعنی ہاں، ہاں، یہ ساری زندگی مجھے اس کے حالات پتہ ہیں کہ کتنے سخت اس حالات گزرے گزرے گزرے آخر تک اس کو لگنے کی بات نہیں وہاں سے ابھی نکلا ہی نہیں نکلا تھا نہیں تو اس کو پڑھے سے کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا تو اس پر جو پھر میں نے بار بار خط سے لکھا میں اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو مزید ایک موقع دیا ہے پھر اللہ آپ کو خدمت کرنے کی کتاب فرمائے ابھی عموماً لوگ ہیں تو وہ میرے پاس آیا کرتے ہیں کہ آپ کو دو آپ سفارش کریں ان کے پاس میں کہتا ہوں فکر نہ کریں میں اس کے اسسمنٹ کر لیتا ہوں کہ یہ آدمی قابل ہے کہ فکر نہ کریں آپ کا کام ہو جائے گا تو جب چلا جاتا ہے ہمارے جو وہاں کو واقف ہوتی ہے میں اسے سے کہا کرتا ہوں کہ اس اس کا کے کیس کو اس کے ساتھ لگانا یہ قابل آدمی بغیر کہے اس نے ہونا ہے تو لوگ اور بادشاہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہماری سفارش کی بڑا کام کیا بڑا میں نے کب کسی کو نہیں کہا ہوتا مجھے دعویٰ کہ آدمی قابل ہے یہ نکل جائے گا صرف یہ کہ اس کو صحیح آدمی کے ساتھ اس کا انٹرویو اور کیس لگانے کی ضرورت ہے کہ اس کا ساتھ کا فیصلہ کر جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز سفر آزماد ضرور ہے مشقت طلب ضرور ہے اور ایسے ساری زندگی مشقت میں تو گزرتا ہے آدمی لیکن آخر اس کے نتائج نکلتے ہیں تو سال سال تو طالب علم کو ادارے کو کھپنا پڑتا ہے تکلیف خواری پڑھنا پڑھانا بڑی تکلیف ہوتی ہے جب رزلٹ نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے میدان کس نے مارا ہے اب ساری ایسی عمر سے ہوں گی مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ شریر میں کہتے ہیں کہتے ہیں مستاجر ایک کہتے ہیں عجیر مستاجر عجیر مستاجر جو کہ کام پر لگاتے ہیں کسی کو عجیر جو کام پر لگتے ہیں حکومت مستاجر ہے ہم عجیر ہیں مستاجر جو ہے وہ کہاں سے بھی کمائے کہیں سے بھی پیسے لائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے حلال ہے آرام ہے ڈاکہ مارتا ہے کچھ بھی کرتا ہے وہ پیسے لے کر آ گئے جب عجیب نے اس کے ساتھ مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد سے جب مزدوری کا معاوضہ لیا تو معاوضہ بن کر اس کے بعد جب آیا حلال ہو گیا تو ایسے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں آپ ورلڈ بینک سے لیتے ہیں سود سے کرتے ہیں کس جگہ سے کرتے ہیں سب کچھ اتنا کما کر ذمہ دار اس کا ابار جو ہے تو وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ پر ہوتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کا ابار پارلیمنٹ پہ ہوتا ہے اس میں اور آپ ذمہ دار نہیں بلکہ اس کا جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک پارلیمنٹ کا ممبر وہاں پر آیا ہوا تھا ہمارا پاکستان کا تو حاجی عمران صاحب کے ساتھ بیٹھ سوچتا تھا بڑا تو بتایا ہو رہا رو بڑے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں تو میں نے کہا کبھی تو ممبر ہو جن پر سارا بال باطل کا اور ظلم کا سود کا سارا یہ ملک کا رہا ہے تو اور ڈرا اس نے کہا ہمارا کیا ہوگا میں نے کہا ہاں، آپ کے چھوٹنے کی ایک سروت ہے کہ آپ ہر پارلیمنٹ کی میٹنگ میں اس بات کی آواز اٹھایا کریں تمہارے باطل نظام باطل الترسی تمہارے سوری نظام کے ساتھ ہم نہیں کہیں کہ ظلم کر رہے ہو تم اس کو بدلو تم اپنی حیثیت کی آواز لگا لیا کرو تو پھر تم پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہی تم گناگار نہیں ہوگا وہ سارا انفراد ہے ہم ازیز ہیں ہم مزدور ہیں ہم نے جب آپ مزدوری کر لی بس مزدوری کے فلٹر سے جب وہ نکلی چیز ہماری تو یوں آ گئی ہمارے لیے اعلان ہو گئے تو اس میں فراہم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایک بات اور اگر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے بزرگ نے یہ جگہ دیا یہ جو کچھ کیا بندے کے ہتھیا ہے ہاں۔ کسی بندے کے ہتھیا ہے اور مجھے بھی ذرا سے مل گیا تو کیا یہ میرا کو بھی حال بنتا ہے تو جب ہم جان دیں کہ یہ پیسے تو اس کے آگے دیکھیں نا وراث کا مسئلہ جدا ہے بزرگ کا مسئلہ جدا ہے وراث کا مسئلہ جدا ہے وراث کا مسئلہ ہے وہ تو آپ کو بغیر محنت کے میرا سے مل رہی ہے اس آدمی کو بغیر محنت کے محنت جو ہے نا یہ جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کو نافذ کیا جائے تو زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو اسلام مجھے ماں جا رہا لیکن وہ ان پریکٹیکیبل نہیں ہے وہ پریکٹیکل چیز ہے اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سناؤں کہ دعود الاسلام کی عدالت میں فیصلہ آیا ایک آدمی تھا جو متوقع ہو کر جنگل میں بیٹھ گئے عبادت کے لیے اور وہاں پر جو ہے تو اس کو ایک دن فاقہ دوسرے دن فاقہ تیسرے دن فاقہ بڑا تنگ ہوا بھوک کیا تو ایک گائے وہاں چلتی ہوئی آ گئی سنگا بادشاہ نے روزی بھیجی ہے اس نے گایا کر کے اور اس کا پھول بن کر کھاتا رہا اب اس مالے کی گم ہوئی تو پیچھے سے آیا اور آ کر اس نے جو ہے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے گائے کی ہے کھا لی اس نے پکڑا اس کو اور اسلام پیش کیا جب کیس پہ کیا بات نہیں کہ اس کی میری گائے ذبح کر کے کھائی انہوں نے دونوں کو دیکھا ان کو کہا کیا ظاہر کا فیصلہ نافذ کرانا چاہتے ہو کہ حق کا فیصلہ نافذ کرانا چاہتے ہو جس کی گائے ضرور ہوئی کھائی تھی تو اس نے کہا حق کا فیصلہ میں کروانا چاہتا ہوں موبائل کو بات یقین تو شور تھا وہ کہ میں میرا حق ہے اس نے گائے کھائی ہے تم نے کہا اچھا اگر حق کا فیصلہ کرانا چاہتے ہو ظاہر کا نہیں کرانا چاہتے ہو تو جس نے گائے کھائی ہے تیری گائے کھائی ہے اس کو گائے کے پیسے دے دو یہ کیسے تو ہے کیسا فیصلہ کر رہے ہیں گائے میرے گائے میری کھائی گئی اور یہ کہتے ہیں کو پیسے دے دو تم نے کہا اگر اسی پر اسی پر راضی ہوتا ہو تو یہ جو ہے تو ہو جائے گا ورنہ بات اس سے سخت ہو جائے گی ان اس سے کیا سخت ہو جائے گی تو انہوں نے تو پہلے مرلے مسلم نے کہا کہ اس کو معاف کر کہا میری ماہ مارا ہوئی معاف کر کیسے سخت ہو جائے گی ان کیسے سخت ہوگی تو ان کیسے سختی ہوگی کہ اس گائے کے پیسے بھی اس کو ادا کرو اللہ گائے میری کھائی تھی جو کہتے ہیں کہ اس کو پیسے بھی ادا کرو کہ نہ کہ اس بات کو مان لو باقی سے زیادہ سخت ہو جائے گی تو کیا سخت کیا ہو جائے گی ان ہوگی لے گیا جس آدمی نے گائے کھائی تھی جنگل میں باغت کے لیے بیٹھا تھا اس کا باپ قتل ہوا تھا قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا انہوں کی قبر پر کھڑے ہوئے نے کہا تم بزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مقصود کھڑا ہوا اس نے کہا تجھے کس نے قتل کیا تھا تو گائے والا جو تھا نا انہوں نے کہا مجھے اس کے باپ نے قتل کیا تم نے کہا آپ بتا تیرے باپ اس کے باپ کو قتل کیا ہوا ہے اور یہ جو تیرے پاس ہو اس کی آپ کیا کریں حق فیصلہ تو تو یہ اگر کہا ظاہر فیصلہ کرو ظاہر فیصلہ ہم یہی کرتے ہیں کہ گائے کی مزدوری لے اس کی قیمت لے کر اس کو دے دی جاتی اور اگر مزدوری نہ ہوتی سب گاتے کا کام کر لیں تو وہ اس طرح ہے کہ وہ تو اس میں اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب اتنا عرصہ گزر جائے کہ پھر اس کے مالکوں مالکوں کا پتہ نہ چل رہا ہو اور کوئی گوائی کے راستے سے اس کو نہ سکے اب دیکھیں نا یہ جو ہے اس کا مانسرا کا شمالی علاقہ جو ہے میدان پکھلی اور وادی کونش اور یہ جو ہے تو چھتر میدان چھتر جو ہے یہ اللہ کا ٹکری دیشان اشارہ بشام تک جو علاقہ ہے اس علاقے میں سواتی قوم آباد ہے اور یہ جو ہے سوات سے نکل کر آئے گی سویوں کے حملے کے بعد یہاں کر قابض نہیں یہاں ترک قوم جیسی آباد تھی وہ اس کو انہوں نے نکالا ہے وہ آباد میں آباد میں زمین پر قابض ہو گئے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے جو بند میں پڑا علم حاصل کیا وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری ساری جائیداد غصب کی ہے ہم کیا کریں پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا کو رستا ہے کہ جس جس زمین کو تو آباد کر رہا ہے اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو دو گاؤں کی موجودگی میں اپنی بلکیت ثابت کر لے تو پھر تو اس کا مالک نہیں ہے تو کو دینی پڑے گی اور اگر کوئی نہیں آتا وہ ایسے آلات گزر گئے کہ وہ نقشہ ہی بدل گیا آپ نہیں ہو گیا تو زمین کو خالی نہیں چھوڑنا ہے اور انسانوں کو بھی ایسے نہیں چھوڑنا ہے اس کو آباد کرنا ہے تو لہٰذا آپ جو ہے اس قسم میں نہیں ایک مالک ہو گئے اس طریقے سے تو میرا یہ بس بڑے فقہ اور اس مسئلے کو بیان کرنا تو اتنا دلچسپ ہے کہ اس کو جو آدمی پڑھتا ہے سیکھتا ہے اور سمجھاتا ہے اور بیان کرتا ہے بعض اوقات کھانا میں بھول جاتا ہے اتنا مظاہرہ کھانے کی طبیعت نہیں اس کی تو ہوتی ہے کمیشن جی؟ کیسے لے رہے ہیں مثلاً اس میں اس طرح ہے نا کہ اس میں جو ہم ملازمین ہوتے ہیں نا ہم گورنمنٹ کے لیے جو پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے سارے اوقات کا معاوضہ ہمیں حکومت دے رہی ہے ٹھیک ہے نا جی وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو اگر آدمی کہتا ہے کہ آپ اس کی میں آپ کو دوں گا جس طرح کہ یہ حج کے کرائے کیوں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر کہ یہ پہلے حج ڈپارٹمنٹ بلڈنگیں لیتا ہے اور پھر پہلے سال میں جو کوشش کی تو میں سوجیوں سے کہا کہ مثلاً ایک کروڑ کی بلڈنگیں سے لی ہیں تو ہاتھ دو کروڑ پر کرو اور لو ایک کروڑ سر سعودی نہیں کہتا سعودی عرب کے لوگوں میں دینتداری ہے اکثریت میں گڑبڑ تو ہر جگہ ہوتی ہے سنی کے نہیں تو انہوں نے کوئی کھوکھر ہے وہاں خوگیر کھوکھر کو عربی میں خوگیر بن کے کوئی کھوکھر انہوں نے پکڑا ہے وہاں تو پہلے بلڈنگ وہ کرایہ پر لیتا ہے عرب سے عربوں سے پھر وہ مطلب ہمارے ادارے کو دیتا ہے وہ دو کروڑ کی دیتا ہے تو لیتا ہے کروڑ روپے دو کروڑ روپے خط کر کے دیتے ہیں تو ان کا کمیشن ہوتا ہے باقی فریجیوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خود جا کر ایک بلڈنگ آپ کرائے کے لیے لیں آپ پانچ ہزار میں لیں گے حکومت پاکستان کو پندرہ ہزار میں دے رہی ہے تو کمیشن کے لیے ہے سارف پر ہے حاجی پر بو جاتا ہے تو اس کو اتنا اس کو نقصان ہوتا ہے آپ جو ہے کہ وہ وہاں اس بات کو یہ مسئلہ جو ملازم ہے حکومت کے لیے پرچیز کر رہا ہے تو وہ تو کمیشن نہیں لے سکتا کیونکہ تو ملازم میں قیمت اس کو مل رہی ہے ہٹا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو عجیب بات بتاؤں ایک برفدار کو بڑی کوشش میں نے کسی ادارے میں ڈرائیور لگوایا پہلے ڈرائیور لگا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں نے وہاں پیٹرول میں ساری چیزوں میں جانداری برتی تو سب ڈرائیور نظر کر مجھے تو نکلوا دیا میں پیسے بچا رہا تھا میں سب کچھ کر رہا تھا مجھے نکلوا دیا اور میرا دوسری جگہ جو ہے تو مجھے لگایا گیا ہے تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ ماوار یہ تین سو چار سو روپئے کا پانچ سو ہزار روپئے کا پیٹرول بچاتے ہیں اور اس کو پھر اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو اب میں کیا کروں اگر میں نہیں کرتا ہوں مجھے پھر نکالنا ہے ان یعنی کی بات کسی کو کہتا ہوں پھر وہی حال ہوتا ہے اور کرتا ہوں تو میں کیسے کروں کہ اگر آپ آئیں اس کی میں تفصیلات آپ سے سن کر پھر میں آپ کو کوئی راستہ پریکٹیکل ایسا راستہ بتاؤں گا کہ یہ آپ بھی بچے اور یہ بات بھی درست ہو اور یا پھر سے ہوتا ہے کہ اس کا جو متعلقہ افسر ہوتا ہے کوئی بڑا افسر کو ہے طریقے سے میں رابطہ کرتا ہوں جیسے آپ کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کسی کو بتایا نہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تو اس کو آپ خود کنٹرول کریں تو باقی بعض اوقات جو ہے تو یہ لاکھوں کے بجٹ ہزاروں پر آتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم معاوضہ لے رہے ہیں تو ہاں اب یہ ہے کہ مثلاً اب آپ جو ہے تو آپ خود سپلائر ہیں جیسے کہ سپلائر ہوتے ہیں ان کے چند مثلا میں نے ٹھیکہ لیا ان سے کہ میں آپ کو یہ چیز سپلائی کروں گا اور اتنے پیسے میں اب میں مارکیٹ میں پھرتا ہوں کوشش کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اسے میں نے کام پیسوں پر جائے تو وہ کیا تو وہ اس کی اپنی محنت ہے اس پر ہے لیکن جو آدمی ملازم معاوضہ لے رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ نہیں کہ وہ یہ جو فائدہ ہوگا یہ اپنے مالک کو دے گا اس کے حوالے کرے گا سوال بار بار اٹھ رہا ہے نارملی میں اور کیونکہ ہمارے جامع کو ہے ان میں کانٹریکٹر کو لکھواتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ پہ کام ہوتے ہیں اچھا ڈپارٹمنٹ کافی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کی بچائی وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہو سکتی ہے اس طرح کوئی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں تو ہم کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ یہاں سے لیتے ہیں تو آپ کو شاید مہنگا پڑتا ہے لیکن آپ لاہور جا کے کچھ وہاں خریدتے ہیں وہاں سر ادھر جاتے ہیں ادھر استعمال کرتے ہیں تو اکثر یہاں پہ وہ کر لیتے ہیں یا اکثر یا جو بھی ریلوٹ بنتا ہے ہاں۔ یہ پیسے رکھ لیتے ہیں ہم لاہور گئے تھے ہم نے محنت کی تھی اور یہ حکومت کو ہاں۔ جو ہے ہم بیکار کے رکھ دیں گے مارکیٹ جو ہے جو ہمارے جانا تھا ہم نے تفریح کی اور ایک بیٹھ بچا کے وہ بیٹھ دے دیں ہاں۔ سارے سوال ہمارے تو اس بات کو آپ لکھ کر پوچھیں اس بات کو آپ تقی عثمانی صاحب کو لکھیں وہ لکھیں دارالعلوم کراچی دارالعلوم کراچی تقی عثمانی صاحب وہ فنانس کا ماہر ہے ساری دنیا کا کنسلٹنٹ ہے دنیا کے اسلامی اداروں کا کنسلٹنٹ ہے اس سے پوچھیں آپ یہ مسئلہ اگر آپ کے لیے اس میں کوئی گنجائش ہو تو وہ بتا دے گا اور گنجائش نہ ہو تو وہ بتا دے گا اس میں میں تصد بات ہے ہمارے نزدیک تو وقت بہت قیمتی سمجھے لوگوں نے کہا کہ مکان مرا رہا ہے لاہور سے جا کر پرچیز کر کتنا تجھے نفع ہو جائے گا میں نے کتنا فن کتنا فرمانا دفاع کر چند ہزار کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت جو ہے اس کو کر لاہور تک لے جائیں گے اس کو ہم نے تو اس کو چینی کے کاموں کے لیے وقت کیا ہے ہم تو چند ہزار کے لیے لاہور جانا اور دیکھے کھانا اس کو نہیں کرتے ہیں دفاع کرو کہ اپنی صحت خراب کریں اور اپنا اس میں اس طرح ہے کہ جو جبری کاٹتے ہیں کمپلسری کٹنگ جو ہے کمپلسری کٹنگ پر جو اضافہ لگ رہا ہے وہ سود ہے گورنمنٹ کے لیے ملازم کے لیے نہیں ہے آپ حکومت کاٹ رہی تھی جی بی فنڈ ماہوار کاٹ رہی تھی ایک ہزار روپے آپ نے کہا جی میرا جی بی فنڈ کاٹو دو ہزار روپے آپ جو آپ نے ایک ہزار برضی والا کہا ہے اس پر جو لگے گا وہ آپ کے لیے سود ہوگا لیکن جبری جو کرتا ہے وہ پر سود نہیں ہے وہ سود سارا مساجد کو جا رہا ہے عزیز پر نہیں ہے وہ عظیم کو معاوضہ ہے آپ کو جو مل رہا ہے نا آپ کو اپنی خدمت کا معاوضہ مل رہا ہے وہ نہیں آپ لیے سود نہیں آپ کے وہ مزدوری کے فلٹر سے ہو کر آپ کے پاس آ گیا لہٰذا آپ کے لیے اناج ہے نہ خبر جی۔ یہ باقاعدہ پکا مسئلہ ہے دیکھیں نا وہ تو آپ کے مستاجر نے سب کچھ کیا وہ اس نے کر کے اس کو لیا ہے اس نے جان سے بھی کمایا ہے آپ نے اپنی اجرت میں اس آپ کو اس نے اجرت میں دیا ہے اس نے یہ نہیں کہا نا کہ آپ کو میں ایسے ہی دے رہا ہوں اس نے آپ کو اجرت میں دیا ہے لہٰذا اجرت کے فلٹر سے جو کر آپ کے پاس آیا آپ کے لیے لال ہو گیا ہے تو سارا اس کا سور کا وہ بھی وہ بھی آخر میں نظام پر آتا ہے اس کا گناہ پارلیمنٹ پر آتا ہے وزیر اعظم پر آتا ہے صدر پر وزیر اعظم پر اور پارلیمنٹ پر آتا ہے وہ آپ پر نہیں آ رہا مزہ تو ہمیں بہت آتا ہے سننے سے اس میں اس طرح ہے کہ یہ جو حدیث میں تذکرے آئے ہیں نا تو جو واضح حدیث سب سے ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اس لیے مبوس ہوا ہوں کہ میں آلات موسیقی کو ختم کروں سب سے واضح حدیث یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دور تذکرے آ رہے ہیں کہ ایک جو ہے عید کے دن آپ نماز پڑھا کرا کر لیٹ گئے اور چھوٹی بچی جو تھی تو وہ یہ تبل بجا رہی تھی اور کچھ گیت گا رہی تھی نتائش اللہ کے گھر پر تو اس کو آپ نے منع نہیں کیا بلکہ مرکب فاروق کے باہر منع کرنے لگے تو آپ نے ان سے ان کو روک دیا کہ بچیوں کو اس نہ روکیں ایک یہ روایت تیسری روایت یہ کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک بنسری بج رہی تھی ہمارے اپنے آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر تھے تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی وہاں سے گزرے اور انہوں سے کہا جب یہ آواز بند ہو جائے تو مجھے بتانا وہ جب ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر آواز بند ہو گئی ہے تو آپ نے مجھے نکالی اس پر جو مدرسین کی بات ہے وہ دو رخ سے ہے کہ تو یہ کہ آپ نے اپنے کام میں مولیاں ڈالی تاکہ آواز نہ آئے کام میں اور دوسری بات یہ کہ اس پہ آپ نے عبداللہ بن نمبر بنبر آپ کے ساتھ تھے ان کو حکم نہیں ہے کہ آپ بھی کانوں میں ڈالیں تو یہ جو علوم نے بات سیکھی ہوئی ہے علی رحمۃ اللہ علیہ نے نے اس انہوں دو باتوں کو لکھا ہے ڈول سرنا کو لکھا ہے اس کو شاد شادی پر بجانا یا ختم پر بجانا شادی پر بجانا یا کسی خوشی کے موقع پر بجانا اس پر انہوں نے بجانا اس کو لکھا ہوا ہے لیکن وہ مختلف تھی کچھ مسائل کو ہم کہتے ہیں متفقن ہیں مختلف تھی تو یہ متفقن مختلف تھی کچھ انہیں کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا ہے تو اس کی یہ صورت حال ہے اور یہ میں جو سلسلہ چلا ہوں تصور کا تمہارا چشتیہ سلسلہ ہے چشتیہ سر سلسلہ ہے تو اس میں کچھ ہفتے جب آدمی کو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں نا تو آدمی کو تو اس سال حال ہو جاتا ہے کہ اس کو شعر آپ سادہ شعر سنائیں تو اس پر ایسا حال تاری ہوتا ہے اس کو ایسا وہ کیا کہتے ہیں بجری کی فیت آتی ہے اس کو کہ وہ ڈھول بازی سے بھی نہیں آتی تو ایک ایسے فالتو سی چیز ہے اس کو کوئی خاص نہیں یعنی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کو ایک اس کی یہ بات ہے شریف میں ایک اس کی بات ہے اس کے ذریعے سے علاج کرنا بالی خولیا کا علاج جو ہے پرانے حکمات اس پر لکھے ہوئے بایو سیکورٹی بھی جو ہے تو میوزک تھراپی آئی ہے اسے کرنے کا اور تو اس میں اس پر بات پوچھی ہوئی ہے تو اس میں وہ مریض کے علاج کے لیے اس کو لکھا ہوا ہے اور رہے گی تصور کے سلاسل میں یہ جن لوگوں کا اس کے سننے کے بارے میں ہے تو ان کا یہ ہے کہ ان کا بھی بطور معالجن کو کیا ہے کہ اگر اس کو نہ سنتے تو ان کا ایسا بات نہیں تھا کہ پھٹ جاتے مر کر پھٹ جاتے اور مر جاتے ہیں ایسا ایسے ایسے حال میں اس کو پورا ہوا ہے لیکن اب اس میں سے جو یہ لوگوں نے اس کو بنا دیا یہ مجلس بنا کر اس کو جین کا ایک شعبہ بنا دیا بعض لوگوں نے جیل والوں نے اس کا ایک شعبہ بنا دیا ہمارے یہاں پر ایک چار سب پیر صاحب ہے تو میرا ایک مریض تھا چلا گیا ان کے پاس تو اس کو بڑا مزہ آیا وہاں ڈول بازے میں وہ ہماری بیت توڑ کر وہیں چلا گیا انہیں کا ہو گیا خیر اور خیر وہاں نے ان کو جاب بھی دلوا دیا کہ یہ جو ہیں این جی اوز ایسے پیروں کو انکریج کرتے ہیں جو معاشرے میں تقوا کی احتیاط کو ختم کر رہے ہوں تو اس کو این جی او میں جاب بھی مل گیا پھر کچھ دنوں جو ہے تو اس کو حال بات آ رہی ہے وہ سامان ہے چھلانگیں وغیرہ بھی لگاتا تھا ان کو خلیفہ بھی بنا دیا تو مجھے اس کی اطلاعات آتی رہتی کہ یہ ہوا یہ ہوا خیر اب اس کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ اس دن جو ہے میں نے کہا اس کا کیا حال ہے نے کہا جی اس کا تو بڑا برا حال ہے گرا ہے ٹانگ اس کی ٹوٹی ہے اور اب وہ پیر صاحب کی درگاہ میں جا کر پڑا گیا پڑ گیا شادیوں کے بچے بیوی بھی گھر پر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تو ٹانگ ٹوٹ گئی پیر صاحب کے پاس پڑے ہوئے تو میں نے سماج کو نتیجے ہوتا ہے کہ آدمی ہوش و آواز ڈم ہوتے ہیں اس سے ہوش و آواز جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں ڈم ہوتے ہیں آدمی پر جذباتی کیفیت تاری ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آدمی کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے اس سے جس طرح نشے میں لگنا انسان کے لیے وہ مفید نہیں ہوتا اس ٹیسٹ اس میں لگنا بھی انسان کے لیے یہ مفید نہیں ہوتا اور یہ اس کا ہارمونل امبیلنس بدن میں آتا ہے اس کی وہ تو بڑی اس پر میڈیکل کی بڑی بات ہے جی وہ شریعت تو بہت جامع چیز اس نے ایسے ہی نہیں کیا اور عمومی اس کی سزا بن جائے تو انسانوں میں وہ شخصیات کی کمزوری پیدا ہوتی ہے اس سے اس کے علاوہ جو ہے یعنی جو خود کے سامنے ہوا ہے مسجد نبی میں تو ناتیہ کلام ہوا ہے کہ بن زہر اللہ عنہ کا ناطیہ کسی بردہ ہے آپ کی شان نے پڑھا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قصیدے جو پڑھے ہیں مسجد نبی میں وہ ناطے لکھی ہوئی اور پاک خزانے سے پڑھنا یہ ہوا ہے اور یہ بھی حسان میں رضی اللہ عنہ کا کلام تو ہمارے ایک پنڈی کے ایک مولانا صاحب ہیں وہ کبھی آتے ہیں تقریر کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایک آدمی اوڑ پوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں عربی کے کلام ان کا اس دفعہ کا چاند تو میرے طالب علم فرسٹ ایئر کا مچولا فرسٹ ایئر میڈیس کا طالب علم مچولا اس نے بھی دیکھا تھا گوا میں وہ بھی تھا پھر میں نے کہا مچولا کو بلاؤ اس کو بلایا گیا میں نے کہا دیکھو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے تین بار چاند دیکھا اور گوائی دینے کے لیے میں گیا تھا میں نے کہا چاند کیسے تھا تو اس نے بتایا پھر کہ وہ پورا ہلکا ایسا ہوتا ہے اس کا ایسے تھا اس کی اتنی جگہ نظر آ رہی تھی اوپر نظر نہیں آ رہا تھا یہ عموماً پنجاب میں اور یہ پاکستان کے باقی علاقوں میں تجربہ نہیں ہے چاند دیکھنے کا آپ یہ میں ایک دفعہ لاہور میں تھا لاہور میں بہت نامی گرامی مفتی تھے مفتی جمیل احمد تھانی صاحب کتنی کا فتو سارے پاکستان سے مطلب بہت قابل عالم تھے میں نے آدمی کو ان کے پاس بھیجا میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ پشاور کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں روزہ رہا یہاں کی گوائی پر رکھوں کہ پشاور کی گوئی پر رکھوں تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں آپ لاہور کی گوئی پر روزہ رکھیں تو میں آدمی کو پھر بھیجا میں نے کہا آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کوئی چاند دیکھنے کا بندوبست کرتے ہیں آپ کا کوئی ادارہ ہے یا آپ کا کوئی میں نے سارا سال ریکارڈ رکھنے کا کوئی ترتیب آپ کی ہے یا حکومت پاکستان کے اعلان کو لاہور کا کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو کوئی بندوبست نہیں کوئی ترتیب نہیں ہے ہم حکومت پاکستان کے اعلان کو کہتے ہیں میں نے کہا پھر میں آپ سے مارا پھر میں آپ کا پابند نہیں میں تو اپنی گواہی منگاؤں گا پشاور سے کری کر کے اور میں اس پر جہر ہوتا رکھوں گا تو یہ معاف کریں یہ پنجاب کے مفتیوں کو اچھا ایک تھا میں چلا گیا جماعت میں تو وہاں فیصلہ آباد میں بدنام نیا نیا گزرا ہوا تھا لوگ کے لیے آئے آ کر بات کر رہے تھے کیونکہ جہاں پر بھی جاؤں تو شور شرابہ میرا ہر جگہ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وہ آیا ہوا ہے تو آئے لوگوں نے کہا جی آپ پشاور سے آئے آپ نے ایک دن آپ آپ نے ایک دن پہلے عید کی ہے تو میں نے کہا ہاں، کیے نا تو کیوں یہ ہے تو آپ لوگوں کو نظر آتے تو میں نے کہا جاؤ آپ کے بہت بڑے مفتی مفید الدین صاحب ان سے پوچھ کر آئے کہ آپ کا سارا سال چاند دیکھنے کا اور چاند کا ریکارڈ رکھنے کا بندوبست آپ کا ہے اگر اس نے کہا کہ ہمارا بندوبست ہے تو پھر آپ مجھے جو کچھ کہتے ہیں کہیں میں اگر اسے کہا کہ ہمارا بندوبست نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں معاف رکھیں آپ لوگوں کے پاس اس بات کروا دیے ٹھیک ہے نا جی تو اس میں یہ ہے کہ یہ برف آفمون سائنٹفک برف آفمون ہو چکا تھا شبیر احمد کا کاخیل جو ہے جو اس کا ایک نمبر ہے وہ میرا ذاتی دوست ہے جب وہ میٹنگ پر آتا ہے میرے پاس پھینکتا ہے رات کی میرے پاس ہوتی ہے میٹنگ پر آتا ہے اور اس دفعہ وہ اس دفعہ نہیں آیا تھا کہ میرا خیال تھا میں کہتے کر کے اس نے بر تمون کے تحت اس نے ان کو کہا تھا کہ برتا مون ہو چکی ہے اب اگر کوئی گواہی دیتا وہ ٹھیک اس کی گواہی ہے وہ ماننے کے قابل ہے کیونکہ وقت اس پر گزر چکا ہے چاند پر نظر آنا چاہیے تھا لیکن آپ کو وہ جو بڑا ضرورت والا تھا مفتی مجھے رحمان صاحب میں تو اس کی ضرورت کو داد دیتا ہوں کہ چھوٹا کروڑ عوام کا روزہ اسے اپنی پیڑھ پر سوار کیا ہے تو کیا جواب دے گا اس کا جی؟ تو اس میں یہ نا کہ آپ اپنے آپ اپنے بات جائیں نا تو آپ پوچھیں وہاں کہ آپ کے کون کون علماء لمائیں جو سارے سال کا ریکارڈ رکھتے ہیں چاند دیکھتے ہیں ایک آدمی نہیں ملے گا آپ کو تو میں یہ برتا مون ہو جائے برتا مون پر کا دس منٹ گزرے ہیں تو یہ چاند یہ ہمارے رنگ کے لوگوں نے دیکھا ہے اس کا صاحب کو میں نے کہا نا کہ تم نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرایا نے کہا ڈاکٹر صاحب برتا مون تو ہو چکا تھا لیکن دس منٹ گزرے تھے اور دس منٹ میں چاند نظر نہیں آتا میں نے کہا بس پھر ہم آپ سے فارغ ہیں تو فضل طرح دس منٹ والا چاند یہاں دیکھ لیتے ہیں لوگ یہ جگہ ہوتی ہے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں غریب ہوتا ہے روزانہ آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں

ہاں بالکل